حضرت قرصع نے کہا جب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف زیادہ ہو گئی تو ان کے ایک زوجہ محترمہ رونے لگی حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا کیا تجھے پتہ نہیں کہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے وہ کہنے لگی کیوں نہیں پھر وہ چپ ہو گئی بعد میں ان سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کیا تھا وہ کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لانت کی ہے جو سوک کی بنا پر بال مونڈے یا چیخے چلائے یا کپڑے پھاڑے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اڑسٹھ